الله الرحمن الرحيم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسوء الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم وبالطوافات لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماصتها الثياب فأما ولوغها في الإناء فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا وإنما الذي في الحديث من ذلك فعل أبي قتادة فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج به فيه ويحتمل خلافه وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه وسورها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اے وہابیو درود پڑھو سلام پڑھو الله عليه وسلم ما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل بالصيد والحراسة والزرع وليس في ذلك دليل على حكم سورها هل هو مكروه أم لا ولكن الأصل ولكن الآثار الأخرى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سورها فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي فنزلنا في ذلك فإذا أبو بكر قد قال حدثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء إذا بلغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين قرة الشك وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأول وقد فضلها هذا الحديث لصحة إسناده فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه. إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم آثار اور جانوروں کے جوٹے کے بارے میں مختصراً عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ کسی بھی جانور کا جھوٹا ناپاک نہیں یہاں تک کہ کتے اور فنزیر کے جوٹھا بھی ان کے نزدیک پاک ہے جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے استثنا کیا ہے خنزیر کا اور کتے کا چونکہ وہ بھی ان کے نزدیک نجس العین ہے تو اس لیے ان کا جھوٹا ناپاک ہے باقی اس کے علاوہ تمام سبا اور تمام بہائم کا جھوٹا معقول الحم ہو یا غیر معقول الحم ہو ان سب کا جھوٹا پاک ہے جبکہ حضرات احناف کے نزدیک <clears throat> کہ تمام سبا اور بہائی میں تمام وہ جانور جو غیر معقول الحم ہے سوائے بلی کے اور حمر اہلیہ کے کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہے اور ان سور ہرنا کے بارے میں کہ جیسے کہ تفصیل آگے آ رہی ہے کہ یہ مکرو ہے امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین بھی یہ حضرات شوافع اور مالکیہ کے ساتھ اور عمر عالیہ کے جوٹھے کے بارے میں چونکہ روایت مختلف ہے تو اس لیے اس کی تہوریت میں شک ہے اس کو مشکوک قرار دیا گیا بلی کے جوٹھے کے بارے میں ظاہر ہے کہ امام مالک کے نزدیک تو کوئی استثنا نہیں ہے حضرات شوافے کے نزدیک بلی کے بارے میں امام غزائی رحمت اللہ علیہ نے تین قول نقل کیے ہیں ایک تو یہ کہ غیر نجس ہے جیسے کہ ان کا قاعدہ اور ضابطہ کہ کتے اور خدے کا اور سب کا جھوٹا لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ اگر بلی نے کوئی جانور کھایا اور اس کے منہ میں نجاست لگی ہو اس نجاست کے ساتھ اگر وہ پانی میں منہ ڈال دے تو اس کے سور کی وجہ سے تو نہیں لیکن جو دوسری نجاست اس اس نے کے منہ میں لگی ہوئی ہے اور چوہے کو اس نے کھایا اور کھانے کے بعد اس نے منہ میں منہ ڈال دیا اس میں کسی برتن میں تو اس صورت میں اس کا جھوٹا ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر توقف ہو گیا ہو اس کے کھانے میں وفا گزر گیا ہو تو پھر اس کا جھوٹا پاک ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر مشاہدے میں اگر کسی بلی کے منہ میں کوئی نجاست گندگی لگی ہو تو اس کا جھوٹا حرام ہوگا لیکن یہ اس وقت گفتگو ہے جبکہ ایسی صورت نہ ہو تو فی نفس ہی اس کا جھوٹا ہمارے نزدیک قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ناپاک ہونا چاہیے نجس ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ روایت آ گئی ہے اس کی وجہ سے تخفیف پیدا کی گئی اور کراہت کا قول ذکر کیا کراہت تحریمی ہے یا کراہت تنظیم یہ حضرات جمہور فقہ نے جن روایتوں سے استدلال کیا ہے بلی کے جھوٹے کی تہارت پر ماقبل میں دو قسم کی روایتیں ذکر کی ہیں ایک روایت کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا اور ایک میں فیل ذکر کیا گویا کہ قولی روایت ہے اور فیلی روایتیں دو قسم کی روایتیں ان روایتوں پر امام تعاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تفصیل سے تذکرہ تو نہیں کیا لیکن اس کے مقابلے میں حضرت قرہ کے حوالے سے حضرت ابو حرا کی روایت نقل کی ہے اور اس میں حضرت ابو عبورہ کی روایت میں یہ جس طرح کتے کے لیے الفاظ وہی الفاظ اس کے لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتن کے مررت یہ حضرت ابو ریرا کی روایت ہے تمام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمالن فرمایا کہ تہارت پر دلالت کرنے والی فصل اول میں روایتیں ضعیف الاسناد ہیں اور جب کہ روایت انتہائی اس کی صنعت قوی ہے تو اس لیے اس روایت کو ترجیح دینی چاہیے باقی یہ کہ حضرات محدثین نے تفصیل سے ان روایتوں پر جو گفتگو کی ہے اس کا کچھ حاصل اور خلاصہ ذرا سا ورق الٹیے دیکھیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسحاق ابن عبداللہ سے پہلے روایت نقل کی اور اس میں دو صحابیہ ہیں ایک حمیدہ اور ایک کبشہ حضرات محدثین کی اصطلاح آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی راوی اگرچہ معلوم نصب ہو لیکن روایت کے اعتبار سے کہ اگر اس سے کسی نے روایت نہیں کی یا ایک نے کی بعض لوگوں نے کہا کہ دو بھی اگر کر لی تو وہ مجبول ہے ایسا راوی حضرات محدثین کی اصطلاح میں مجہور کہلاتا ہے اور اس کی روایت قابل اعتماد نہیں سمجھی جاتی ان دونوں کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان سے ایک روایت اور ایک چھینکنے والے کے جواب میں تشمیش کے ذیل میں بھی اس باپ کے تحت بھی حضرت کبشہ کی روایت وہاں پر آئی ہے تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ دو روایتیں ثابت ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر دو روایتیں اگر کسی سے ثابت ہو جائیں تو وہ بھی معروف ہوتا ہے لگا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہوا ایک راوی اگر ہے ایک روایت اگر ذکر کی ہے تو پھر تو وہ ہے مجہور لیکن اگر دو تک روایتیں ہیں تو اس میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے اس کی تعدیل کی ہے اور بعض لوگوں نے اس پر جرح کی ہے اس کو مجہور قرار دیا ہے لیکن جب مجہور جب جرح اور تعدیل میں تعارف پیدا ہو جائے تو ترجیح جرح کو ہی حاصل ہوتی ہے تو اس لیے یہ روایت یہ مجہور دو راوی اس میں موجود ہیں اس کی وجہ سے یہ روایت زیادہ قابل قبول نہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا کہ انہا لیست بین جسین ان نہا منتوافین علیکم ود یہ ایک روایت ہے دوسری روایت ہے اور اس میں بھی یہی قول ذکر فرمایا ہے اور یہی وجہ بیان فرمائی ہے اور اس میں راوی محمد یہ روایت محمد ابن حجاج سے یہ روایت یہ ذکر کی گئی اس روایت کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل تو نہیں ملتی لیکن اس کے بارے میں بھی اجمالی طور پر کہ یہ صنعت قرنا کے مقابلے میں اتنی زیادہ قوی نہیں ہے مختلف فردن فردن ان راویوں کا حال اگر دیکھا جائے اور اس صنعت کے راویوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو ان راویوں کا پلہ بھاری ہے تو اس لیے اس روایت کو ترجیح دی جائے گی اور آگے روایت جو ہے وہ فیلی ذکر کی ہے اور اس روایت میں ابو الرجال ان ام ہی اس میں ان ام ہی امرا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو الرجال کے بارے میں بھی قول نقل کیا ہے کہ بعد لوگوں نے ان کو فطا کیا ہے بعد لوگوں نے ان کو ان کی تجیف کی ہے اور ان کی ماں عمرہ ان عائشہ عمرہ پر وہی اعتراض ہے جو کبشا پر اعتراض ہے کہ یہ راویہ مجبور ہے اس لیے یہ روایت بھی قابل اعتماد نہیں ہے اسی طرح سے اس قولی فیلی روایت میں آگے ایک روایت ہے اور اس روایت میں خال وہی عمرہ کا تذکرہ اس میں بھی ہے اور تیسری روایت میں خالد ابن امر خراسانی ہے اور اس کو بھی حضرات محدثی نے ضعیف قرار دیا ہے گویا کہ ایک ایک روایت پر حضرات محدثین نے بحث کی ہے اور بعض روایتوں تو سراتن ضعیف ہیں اور بعض روایتیں قرہ کی روایت کے مقابلے میں کمزور ہیں تو اس لیے نجاست اور تہارت کے سلسلے میں جب روایتیں آپس میں متعارض ہیں تو حضرات احناف نے نجس والی روایت کو ترجیح دی جو اگلے باب میں حضرت ابو ریرا کی روایت آپ نے پڑھی یہ تو صنعت کے اعتبار سے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے باقی اس کے علاوہ اور بھی وجوہ ترجیح جس کا تذکرہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا ہے اور وہی ایک نمبر ایک کہ اگر مبی محرم اور اسی طریقے سے محل یعنی حلال اور حرام روایتوں میں اگر تعارف پیش آئے تو اصولی طور پر یہ روایت حرمت کی نجاست کی روایت زیادہ قابل قبول اور زیادہ اس کو ترجیح حاصل ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو ان روایتوں کے مرکزی راوی جو دوسرے باپ کی روایت جس میں نجاست ثابت ہے وہ حضرت ابو ابوہرحران راوی اگر ایک روایت مرفون ذکر کرے اور اس کے مطابق اگر وہ فتویٰ بھی دے تو اس روایت کو زیادہ ترجیح حاصل ہے اور ایک کرینہ اس کے منسوخ ہونے کا ہے کہ ماقبل کی روایت جو ہے وہ منسوخ کرینہ یہ ہے کہ پہلی دو قسم کی جو روایتیں آئیں ایک حضرت عائشہ اور ایک ابو قطادہ یہ ابو قطادہ بھی اور حضرت عائشہ بھی یہ ان کا اسلام یہ قدیم لوگوں میں سے ہیں حضرت ابو حرا کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ متأثر الاسلام اور حضرت ابو حرا کی روایت میں نجاست کا ذکر ہے اور ان کی روایت میں تہارت کا ذکر ہے تو اس لیے کرینہ بظاہر یہ کہ حضرت ابو حرا نے روایت خود سنی لہذا یہ روایت پہلی روایت کے لیے ناسخ بن سکتی ہے لہذا بعض لوگوں نے اس کو منسوخ قرار دیا تو حضرت ابو حرا کی روایت کی صنعت قوی اس کے علاوہ جب حلال اور حرام نجاست و تہارت میں تعارض ہو تو ترجیح نجاست کو حاصل ہوگی اس کے علاوہ حضرت ابو حرارا راوی ہیں اور فتویٰ بھی اپنی روایت کے مطابق دیتے ہیں اس لیے بھی اس کو ترجیح حاصل ہوگی اور اس کے علاوہ کہ حضرت ابو حریرا کیونکہ متاثر الاسلام ہے اور ان کی روایت میں نجاست کا تذکرہ ہے تو تاریخی اعتبار سے تقدم اور تاخر اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو متاخر کو ناسخ اور متقدم کو منسوخ قرار دیا جائے نہ صرف یہی بات نہیں یعنی یہ بات تو ہے اس میں کیا اس میں کیا اشکال ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو روایت نقل کر رہی ہے اس کے مقابلے میں حضرت ابوریرا کی روایت ہے تو اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ حضرت عائشہ کی یہ روایت کب کی ہے روایت تو ہے لیکن ایسا کہ یہ اس کی تاریخ متعین ہو تو بظاہر یہ کہ تاریخ متعین اس کی نہیں ہے اس لیے کہ تاریخ متعین اس وقت ہوگی جبکہ یہ روایت حضرت ابو حریرہ کے اسلام لانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی ذکر کیا ہو لیکن قرینہ یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ کی روایت منسوخ نہ ہو تو حضرت ابو حریرہ اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے یہ فتویٰ دینا قرینہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت جو ہے متقدم ہے اور یہ روایت متاثر ہے اس لیے اس کو ناسک قرار دیتے اس کے علاوہ اگر یہ بحث نہ ہو تو صنعت کے اعتبار سے جو نشاندہی کی اس کے اعتبار سے بھی یہ روایت کا ذوف لازم آتا تو حضرت ابو حریرا کا یہ فتویٰ دینا یہ قطعی نہیں ہے بلکہ کرینہ ہے متاثر الاسلام ہونا کرینہ ہے اور اس کی تائید ان کے آخر زمانے تک فتویٰ دینے سے حاصل ہوتی ہے اگر حضرت عائشہ کی یہ روایت مرفوع جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا اگر واقعتا قابل عمل ہوتی اور اس میں کوئی ذوق اور قدح نہ ہوتا تو بظاہر یہ کہ حضرت عبورہ فقی نہیں ہے ان کا کام تو ہے تقلید لیکن اس کے باوجود جب اپنی روایت کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت اس کے مقابلے میں قابل قبول قابل ترجیح ان کے نزدیک بھی نہیں واللہ یہ مسئلہ ہو گیا جی اب اس کے مقابلے میں امام تحویل رحمۃ اللہ نے یہ جواب دیا اور ترجمے کی شاید ضرورت نہ ہو ترجمے کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں احتمال ہے ادا جال احتمال بطل استدلال اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو فرمایا لہسا بے نجسم تو اس کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ بلوغ قلب کے باوجود نجیس نہ ہو اور ایک معنی یہ ہے کہ اگر آدمی کے جسم سے مس کر جائے کپڑے سے مس کر جائے بستر سے مس کر جائے بلی گھروں میں آتی جاتی ہے اور وہ کسی برتن سے مس کر جائے سوکھے برتن سے تو وہ نجیس نہیں ہو آپ کے اس ارشاد کا مطلب اس لیے کرینا اس کا یہ ہے نقطے کی بات یہ ہے کہ آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ ان نہا تو یہ ہر وقت بلی کے لیے دروازہ نہیں کھلا ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں جن گھروں میں بلیاں آتی ہیں لوگ اس کو ڈھانک کر احتیاط سے رکھتے ہیں لیکن آپ نے جو علت بیان فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی کہ جو جس سے زیادہ بلی کے مماس کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ کھانے پینے کی چیزیں کم انسان کے بدن سے گھر میں پلنے والی بلڈنگیں لوگوں سے کھیلتی ہیں بچوں سے کھیلتی ہیں اور کپڑوں کے ساتھ مس کرتی ہیں بستر پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں تشریف فرما ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے وہ دیواروں کو اور چارپائی کو اور برتنوں وغیرہ کو جو چیز مل جائے اس سے اپنے جسم کو مس کر دیتی ہیں تو آپ کے ارشاد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مواد سے خشک چیزیں ناپاک نہیں احتمال آ گیا جب احتمال آ گیا تو رہتے ابو قطادہ کی روایت سے محض تہارت پر یقینی طور پر استعلال کرنا مشکوک ہو جاتا ہے بلکہ احتمال پیدا ہو گیا کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے جب کہ حضرت ابو حریرا کی روایت میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں وہاں ایک ہی معنی ہے کسی غیر کا اس میں احتمال نہیں تو یہ معنی ذکر فرمایا ہے جی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کتے کے بارے میں کتے کا ناپاک ہے لیکن اس کے باوجود اگر آدمی سے مس کر جائے اور کپڑے کپڑا چھو جائے اس کے بدن سے جبکہ کتے کے پالنے کی اجازت ہے کھیتی باڑی باغات جانوروں کے حفاظت کے لیے گھر کے حفاظت کے لیے شکار کرنے کے لیے کتوں کے پالنے کی اور جب اجازت ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی سے اس کا واسطہ پڑے گا تو جس طرح کتے کا جھوٹا ناپاک لیکن اس کے مماس سے کوئی خشک چیز ناپاک یہی مسئلہ بلی کا بھی اور کتے کا <clears throat> جھوٹے کی ناپاکی کتے کی حیثیت سے نہیں کتا کتا ہے بلکہ اس کی سوائیت کے اعتبار سے کہ وہ سوا ہے اور بلے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس نو سبون بالکل تقاضا یہ ہے کہ وہ نجس ہونا چاہیے لیکن کثرت آمد رفت کی وجہ سے امت کو تنگی سے بچانے کے لیے آپ نے یہ فرما دیا کہ نجس نہیں ہے لیکن نجس نہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس کی تہارت میں کراہت بھی نہ ہو لہذا ایک تدبیر کی صورت یہ بھی ہے کہ جہاں نجس کہا گیا ہے نجس ہونے کی جو نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد کیا ہے جی کہ حرام ہونے کی حرام ہونے کی نفی ہے لہذا اس سے کراہت مال جواز ثابت ہو سکتا ہے اور جہاں پر اس کو طاہر کہا گیا ہے تو وہ بیتوار عباہت کے تو تہارت دراز کرتا ہے عباہت پر اور نجاست کے نفی دلالت کرتی ہے عباہت مال کراہت پر اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ موبا بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں مکرو بھی ہے تو یہ تطویق کی صورت بھی حضرات آناف کے حق میں جاتی ہے اس لیے خالص اس کو نجس کہنا یہ بھی صحیح نہیں خالص اس کو طاہر کہنا یہ بھی صحیح ہے اب کراہتے تحریمی ہے کراہتے تنظیم ہے اللہ وغیرہ وغیرہ سر ایک سوال جی یہ جو سنا کہ حضرت بحر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی بلی پالتے تھے اور وہ اپنے آستین میں رکھتے تھے اس کو تو کیسے اگر اس کو مکرو کہیں گے تو کیا کیا پھر سے دوبارہ سنا کہ حضرت بحر رضی اللہ عنہ ایک بلی پالتے تھے ہم نے تو نہیں سنا کہ وہ آستین میں رکھتے تھے بس یہ ہے کہ وہ بلی سے ایک بلی پاری ہوئی تھی اور بلی پاری ہوئی کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی جیب میں اس کو ڈال رکھا تھا یاد کی نہیں بلی پاری تھی اور ایک مسئلہ تھا اس سے پیار کرتے تھے کھلاتے تھے پلاتے تھے بس حد تک مفہوم ہے لیکن اگر وہ بلی بچاری ان کے کپڑے میں اگر آ جاتی تھی تو اس سے کیا ہوا بشرتے کہ اس کا لعاب نہ لگے تو اس کے مماس سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی نہیں بس مس مکرو ہے نا اگر اس کا مس مس مکرو تو نہیں کہتے ہم تو نہیں کہہ رہے اس کا ولو اس کا جھوٹا واقعی جو اس کا مس ہے مماس جس چیز سے مماس ہوگا وہ نہ پاک نہ ہوگا نہ اس میں کراہت ہوگی آپ کے بدن سے ٹکرا جائے آپ کے کپڑے سے چھو جائے تو نہ وہ نجیس ہے نہ مکرو ہے بلکہ وہ طاہر ہے اسی حالت میں آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ کوئی ہے یہ تو متفق حال ہے تو چلیے اختلاف ہو گیا ایک نے تعدیل کی اور ایک نے جرا کی تو جو اس میں جرا کو مقدم مانا جاتا ہے تعدیل پر اگر جرا مسلح ہو تو وہ تعدیل پر مقدم ہے تو چاہے آستین چڑھا کر تعدیل کی نہ کی ہو لیکن پھر بھی کیونکہ اس کے مقابلے میں جرا ہے اس لیے اس کو ترجیح دی جائے گی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث جو کرا نے ذکر کیے متصل الاسناد ہے اور اس میں اس معنی کے خلاف ہے جو آثار اول میں ذکر کی گئی اور صنعت کے اعتبار سے یہ حدیث پہلی روایتوں پر فضیلت رکھتی ہے لسحد اسناد ہی اجمالن امام تحابی نے ان پہلی روایتوں کی صنعت کو ضعیف قرار دیا ہے قرہ کے مقابلے میں جی هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه وذكر في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سور الهرة يهراق ويغسل الإناء ويغسل الإناء مرة أو مرتين اب یہ اشکال کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ما قبل کی جو روایت حضرت ابو حریرہ کی ذکر کی گئی وہ روایت محمد ابن سیرین نے حضرت عبورہ سے مرفون ذکر کی تو اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے دوسری جگہ موقوفاً ذکر کیا ہے حدیث مرفوع مرفو نہیں ہے بلکہ حضرت عبورہ پر وقف کیا ہے تو ایک طرف وہ ان کے روایت میں تعارض ہے کہیں مرفون ذکر کرتے ہیں اور کہیں پر موقوفاً ذکر کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ اس سے قرا کی حدیث کو فساد لازم نہیں آتا اس لیے کہ محمد ابن سیرین کی ایک عادت ہے اور جس کو یہاں پر ذکر کیا وہ عادت یہ کہ حضرت ابو حرا کے یہ خاص شاگرد ہیں ابو کے مزاج شناس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی روایت حضرت ابو حرا تک موقوف کروں تو یقیناً میں اس روایت کو مرفو کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ حضرت ابو ریرا نے کوئی روایت اپنی طرف سے نہیں کی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو سن کر یہ بات فرمائی اس لیے اختصاراً حضرت ابو ریرا پر اس روایت کو موقوف کر کے ذکر کرتے ہیں تو یہ حضرت محمد ابن سیرین آگے آ رہا ہے سوال جواب تو اس میں تصریح ہے کہ محمد ابن سیرین اگرچہ وقفاً اس روایت کو ذکر کرے لیکن در حقیقت ان کے نزدیک بھی وہ روایت جی قیل لہو قيل له ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يوقفها عليه فإذا سئل عنها هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهربي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث فأغناه ما أعلمهم یعنی محمد ابن سیرین کو مستغنی کر دیا اس چیز نے کہ جو انہوں نے لوگوں کو بتلایا اس سلسلے میں کہ حضرت ریرا ہمیشہ حدیث مرفو ہی کرتے ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے میں اس روایت کو موقوف کر دیتا ہوں تو اس بات نے ان کو مستغنی کر دیا مرفوع روایت بیان کرنے کے سلسلے میں فی حدیث ابن ابی داود ان یرفع اللہ حدیث یروی لہم محمد یعنی محمد ابن سیرین ان ابی حریرہ پس اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت ابو حریرہ کی روایت کی سند جو ہے وہ متصل ہے معاہ سب تقرہ جبکہ موقوف میں اور مرفو میں تعارض بھی ہو جائے تو ایک وجہ ترجیح یہاں پر اور یعنی ایک تو ہم نے جواب دے دیا کہ حضرت محمد ابن سیرین کی عادت مبارکہ یہ ہے لیکن اس کے علاوہ قرا صنعت کے اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے قوت اتقان کے اعتبار سے یہ بہت اونچا درجہ مقام رکھتے ہیں تو ہم ان کی حدیث جو مرفو ہے اس کو ترجیح دیں گے موقوف پر اول تو ترجیح دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کوئی اصرار کرے تو وہ مرفو روایت زیادہ راضی ہوگی جی ما علمهم من ذلك في حديث ابن ابي داود ان يرفع كل حديث يروي لهم محمد عنه فثبت بذلك اتصال حديث ابي هريره رضي الله عنه هذا مع سبج قرد وزبده واتقانه ثم قد روي ذلك ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه موقوفا من غير من غير هذا الطريق ولكنه غير مرفوع وبالسند المتصل منا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عنه قال يوصل الاناء من الهر كما يوصل من الكلب وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن خير بن نعيم عن ابي عن ابي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم أنه كان لا يتوزأ بفضل الكلب والهد وما سوى ذلك فليس به بأس وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الربيع بن يحيى المشناني قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم أنه قال لا تفزوا من سور الحمار ولا الكلب ولا السنور وبه قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد رضي الله عنه عنه قال إذا بلغ السنور في الإناء فاغسله مرتين أو ثلاثا وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الإناء قال أحدهما يغسله مرة وقال الآخر يغسله مرتين وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني قال حدثنا قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا همام عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل الإناء ثلاثا يعني من سور الهر وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قال حدث حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن هر ولغى في, الإناء في إناء أو شرب منه قال يصب ويوصل الإناء مرة به قال حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوزأ بفضله من الدواب فقال الخنزير والكلب والهر وقد شد هذا القول النظر الصحيح وذلك أن رأينا الرحمن على أربع أوجه آگے امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے نظر کے ذریعے سے امام صاحب کے مسلک کو معیت کیا ہے اور اس کی ترجیح بیان فرمائی اور بنیادی نظر کی بنیاد یہ ہے کہ یہ سور جو ہے لعاب جو برتن میں ڈالنے سے معقولات اور مشروبات میں مل جاتا ہے یہ لو پیدا ہوتا ہے گوشت سے لہذا جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم لعاب کا ہے یہ ہے حاصل اور کہتے ہیں کہ کل چار قسم کے گوشت ہیں ایک تو یہ کہ وہ غیر معقول الحم ہے اور ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے جیسے کہ کتے اور خنزیر وغیرہ کا اور ایک قسم وہ ہے کہ اس کا گوشت اس کا پاک ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے جیسے کہ معقول الحم اور اسی طریقے سے آدمی کا گوشت تو پاک ہے لیکن ایک رامن احترامن کھانا بنا ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے تو یہ سارے تو متفق علیہ مسئلے ہیں اور ایک صورت یہ ہے جی کہ بلی کا گوشت بال اتفاق کیا ہے بال اتفاق یہ حرام ہے اور یہ حرمت اس کی صبائیت کی وجہ سے ہے تو لہذا جب دوسرے جانوروں میں دوسری چیزوں میں یہ سور تابع ہے گوشت کے جو حکم گوشت کا ہے وہی حکم سور کا ہے تو یہی قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہی اصول بلی کے جھوٹے کے بارے میں ہونا چاہیے اس لیے کہ جب اس کا گوشت نجس ہے حرام ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے لہذا اس کے جھوٹے کا وہی حکم ہونا چاہیے جو حکم اس کے گوشت کا ہے تو اس کا تقاضا تو یہ کہ سراہتن حرام ہو نجس ہو لیکن چونکہ نس آ چکی ہے اور تخفیف کا وہ تقاضا کرتی ہے تو اس لیے اس کی نجاست اور حرمت سے تنزل کیا اور اس کی کراہت کا قور اختیار کیا کراہت تحریمی یا کراہت تنظیم لیکن امام تحاوی نے جس انداز سے مسئلے کو ذکر فرمایا ہے اس سے کراہت تحریمی معلوم ہوتی ہے اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفدیش کی ہے ان کے بیان اور ان کے اسلوب بیان سے کراہت تنظیحی کا اشارہ ملتا ہے اس میں حضرات صاحبین بھی امام محمد کا ایک قول امام صاحب کے حق میں ہے اور جبکہ امام محمد امام یوسف کا راج قول حضرات ام سراسا کی طرح سے ہے کہ اس کا جھوٹا پاک یہ ہے جی یہ نظر اس کو غور سے ذرا سے دیکھ لیے ترجمے کی ضرورت نہیں جی فمنها لحم طاهر معقول وهو لحم الإبل والبقر والغنم فصور ذلك كله طاهر لأنه ماس لحما طاهرا ومنها لحم ومنها لحم طاهر غير معقول وهو لحم بني آدم وصورهم طاهر لأنه ماس لحما طاهرا ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فصور ذلك حرام لأنه ماس لحما حراما فكان حكم ما ماس هذه اللحمان ثلاثة كما ذكرنا يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم ومن اللحمان أيضا لحم قد نهي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية وكل وكل زيناب من السباع أيضا من ذلك السنور وما أشبهه فكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسنة وكان في النظر أيضا سور ذلك حكمه حكم لحمه لأنه ماس لحما مكروها فصار حكمه حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان ثلاثة الأول حكمها فثبت بذلك كراهة سور السور السنور فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه جي. جی. باب سور الكلب وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد أولاهن بالتراب وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم عن قرة قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد عن الكلب يلغو في الإناء فأخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال أولاها بالسابعة بالتراب الشك سعيد فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يوصل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك إلى آخره باب صور الكلب سورة الكلب كي سلسلے میں تین مسئلے ہیں جی نمبر ایک کہ اس کے سور کی نجاست اور تہارت کے سلسلے میں اختلاف ہے نمبر دو کہ اگر اس کا سور نجس ہے تو برتن کی تہارت کے سلسلے میں دو اختلاف ہیں ایک تو یہ کہ اس برتن کو مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا ہے تطریب تو یعنی مٹی کا استعمال کرنا اور مٹی سے برتن کو رگڑنا تو دوسرا مسئلہ جو ہے اس کی نجاست سے تہارت حاصل کرنے کا کے سلسلے میں دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ تتریب ضروری ہے یا نہیں اور تیسرے یہ کہ آیا اس کی تطہیر کے لیے سات مرتبہ پانی کا استعمال اور سات مرتبہ دھونا یا عام نجاستوں کی طرح سے تین مرتبہ دھونے سے اس کی طارت حاصل ہو جاتی ہے یہ تین مسئلے ہو گئے جی ایک نجاست کا ایک تقریب کا اور ایک تصویر بلما پانی کے ساتھ سات مرتبہ دھونے اس میں جو پہلا مسئلہ ہے اس میں اختلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے جیسے کہ پیچھے گزرا کہ ان کے نزدیک کسی بھی جانور کا خنزیر اور کلب سفید کسی کا جھوٹا ناپاک نہیں لہذا ان کے نزدیک طاہر ہے اور اگر برتن میں وہ کتا منہ ڈال دے تو وہ معقولات اور مشروبات اور برتن سب پاک ناپاکی نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں حضرات جمہور فقہ وہ سب کے سب فرماتے ہیں کہ کتے کا سور سوا کے بارے میں ایک تیسرا اختلاف ہے لیکن کتے کے بارے میں تو امام شافی بھی حضرات احناف کے ساتھ اور امام احمد بھی کبھی یہی قول ہے کہ اس کا جھوٹا ہے کتے کے جوٹھے کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بلوغ قلب سے کوئی چیز برتن وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ سات مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے اور یہ واجبی حکم ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں جبکہ وہ پاک ہے تو پھر اس کے برتن کے دھونے کا وجوب تو انہوں نے کہا کہ یہ حکم تعبدی ہے تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلاف قیاس اور ہمارے ذمے امتسال واجب جب حدیث میں فرما دیا گیا کہ فخ سے وہ سب امرات تو اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے اگرچہ یہ خلاف قیاس ہے لیکن نس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑا جائے گا اور نس پر عمل کیا جائے گا شہرا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف اس کے جھوٹے کو پاک بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف لیکن جو روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس ولوغ قلب کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں تقریباً الفاظ مشترکہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ روایت تواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے کوئی بھی حدیث کی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں یہ روایت ذکر نہ ہو یہاں تک کہ اس روایت کو حضرات شیخین نے بھی ذکر فرمایا اور مسلم کی روایت میں یعنی یہ روایت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تو یہ تعویل توجیہ ان کا مسلک اس روایت میں تو چل جاتا ہے کہ جس میں یہ ووکا ولغل فی اے نا القلب فی فخ احدکم لو لیکن ایک دوسری روایت مسلم کی روایت میں تو ہور اے نا دیکھ تو ہورو ا نائے کیا مطلب ہوا جی کہ تہور کا لفظ فرمایا ہے وہ مبارک ہے کسی تہور اور تہارت تقاضا کرتی ہے نجاست کا اگر نجس نہیں ہے تو طہارت کا کیا ہوتا ہے تہارت اگر ہے تو پہلے سے ہے تو یہ تہور کا لفظ سراہتن دلالت کرتا ہے کہ اس کا جھوٹا ناپاک اور نجس ہے ورنہ ناپ بغیر نجاست کے طہارت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر اس کے علاوہ روایتیں یہ جو اس سلسلے میں ذکر کی گئی اس میں یہ کہ اگر کتا کسی برتن میں معقولات و مشروبات میں منہ ڈال کے جھوٹا کر دے تو فارقو یعنی اس کو گرا دو اس کو پھینک دو مقابل استعمال نہیں اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید کرنے والے لوگ مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ کتے کے لعاب میں جراثیم ہے کتے کے لو آب میں جراثیم ہے اور دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے تو یہ جو برتن کے دھونے کا حکم دیا گیا اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک ہے بلکہ جراثیم کی وجہ سے اور ہر جراثیم کی تمام قسمیں ناپاک نہیں ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ حدیث نے فرمایا کہ جب تمہارے کھانے پینے کی چیز میں مکھی اگر پڑ جائے تو کیا حکم ہے اس کا غوطہ لگاؤ یا اس کو چوس لو غوطہ لگا کے اس کو چوس لو مکھی چوس تو اس کو نکال کر پھینک دو اب تمہاری مرضی اگر ہے تو اس کو پی لو اگر مرضی ہے تو نہ پیو مکھی کے پڑ جانے سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کہا گیا ہے کہ اس مکھی کو نکال کر ایک اور لگاؤ اس کے بعد اس کو پھینک دو تو جس طرح سے وہاں مکھی جب پڑتی ہے تو اپنا ایک پر ڈالتی ہے جس میں جراثیم ہوتے ہیں اور دوسرے پر میں اس کے شفا اللہ نے رکھی ہے تو اس لیے فرمایا کہ دوسرا غوطہ دو تاکہ اس کے زہر کی تلافی ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مکھی کے جراثیم چیزوں میں پڑ جاتے ہیں ان سے اگر بچا جائے تو بہتر ہے ایسے ہی کتے کے جوٹے میں بھی جراثیم ہے تو اس لیے برتن کے دھونے کا حکم ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دھونے کا حکم ان جراثیم کو زائل کرنے جو مضر صحت ہے ورنہ تو استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحت کے لیے چونکہ مضر ہے تو اس لیے ان جراثیم کو دور کرنے کے لیے دھونے کو حکم دیا ہے لیکن یہ ساری تعویلیں اداغلغل ولغ القلب ولوغ قلب کی روایت میں چل سکتی ہیں لیکن تہور ہور انائے حکم تہور قلب قلب نہیں فرمایا تو حور انا فرمایا تو یہ اس میں یہ توجہ اور یہ تعویل اس کے علاوہ یہ بھی فرما دیا کہ اس میں جو چیز ہے اس کو ضائع کر دو ظاہر ہے کہ یہ اصراف ہے قیمتی آج یہ دیکھیے ستر روپے کلو دودھ ہے ایک کلو دودھ میں کتے نے منہ ڈال دیا اب حکم یہ کہ اس کو گرا دو اگر وہ ناپاک نہیں ہے نجس نہیں ہے تو پھر اس کو ضائع کرنا یہ ایک طرح کا اصراف ہے تو یہ اس کے ضائع کرنے کا حکم یہ بھی تقاضا کرتا ہے نجاست کا پھر تین کے بجائے سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کے جراثیم زیادہ ہیں اور اس کی نجاست میں گہرے اثرات ہیں پھر حکم دیا گیا کہ مٹی ایک دفعہ استعمال کرو یہ بھی دلالت کرتا ہے اس کی نجاست اور اس کے جراثیم پر روایت آپ پڑھ چکے ہیں کتاب و تہارت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا فرماتے تو اسے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو مٹی میں رگڑتے تھے اور آج کی تحقیق یہ پندرہ سو سال جو بات آپ نے وہی کے ذریعے سے فرما دی آج یہود انصارہ اس کو رشست کر رہے ہیں ان کی تحقیق سے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کمزور اور آپ کے ارشاد سے وہ یقین نہ بنا جو آج کل یہود و نصارہ کی ریسرچ اور تحقیق سے جو ہمارا ایمان بنتا ہے اور اعتقاد ارتقاد بنتے ہیں اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے مولوی کا کہ جب یہ مولوی جاتا ہے تو جیب میں استنجے کے ڈھیلے رکھ کے جاتا ہے استنجے کا ڈھیلا مولوی کی جیب میں کیا ہے کیا ہو سکتا ہے یا تو نسوار اور یا ڈھیلا دو چیزیں تو یہ مٹی کا ڈھیلا مولوی کا ایک مذاق لیکن آج ڈاکٹر بھی ڈھیلا استعمال کرتا اور آج کی تحقیق نے بتلا دیا کہ پیشاب میں جراثیم ہوتے ہیں ناپاک تو ہے ہی لیکن اس میں جراثیم ہوتے ہیں اگر مسلسل اگر کوئی شخص استنجا نہ کرے تو کچھ دنوں میں اس کے سبھی نئے میں آج کل کینسر ہو جائیں گے آج کل کی بیماریوں کے اعتبار اس میں کینسر ہو جائے قبول ہو یا دبول دونوں یہ شریف مقام جتنے ہیں یہ سب کے سب نجاست و غلازت سے متاثر ہو جائیں گے تو اس تحقیق نے اس ریسرچ نے آج یہ بات کہہ دی آپ پہلے بھی استنجا میں حجر کی بات کرتے رہے اور ہاتھ کو رگڑ کر دھوتے رہے اور یہ بتلا دیا کہ اس کے جراثیم میں بڑی شدت ہے اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے اس زمانے میں صابن وغیرہ کہاں ہوتے تھے لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ آج کل رواج یہ ہے صابن کا کہ استجا کر کے وہ بھی جو بہت محتاط قسم کے لوگ ہیں ورنہ آپ کے بیت الخلا میں صابن کہاں ہے کوئی بھی آدمی بال و برات کے فارغ ہو کر کوئی بھی صابن استعمال نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ جو کرایہ کے کمرے ہیں ان میں تو لوگوں نے صابن رکھا ہوا ہوگا شاید ہو سکتا ہے لیکن آپ بیت الخلا میں تو کوئی صابن ہے ہی نہیں لہذا آپ کے جراثیم کش یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ آپ اس سے کوئی کھانے پینے کی چیز کو چھوئیں جراثیم کے انتقال کا خطرہ ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص صابن استعمال کرے تو صابن کی خوشبو تو ہوگی رائے ہے کریا زائل ہوگا لیکن مٹی کا وہ بھی بدل نہیں مٹی کا وہ بھی بدل نہیں کیوں اس لیے کہ مٹی میں گندھک کا اللہ تعالیٰ نے عمصر رکھا ہوا گندھک اور یہ جراثیم کچھ ہے تو استجا کریں ڈھیلا استعمال کریں اس میں بھی وہی جراثیم کا اضالہ ہاتھ کو رگڑ رگڑ کر زمین پر دھوئیں اس میں بھی جراثیم کا اضالہ تو صابن سے خوشبو تو آ جائے گی لیکن وہ جراثیم جو مٹی سے ظاہر ہوتے ہیں وہ صابن سے ظاہر نہیں ہو سکتے یہ ایسا جیسے کہ آج کل کتنے ٹوتھ پیسٹ استعمال ہو رہے ہیں جی یہ پیسٹ یہ برس سے استعمال کیا جانے والا پیش ایک سے ایک قیمتی سے قیمتی ایک ایک ہزار روپے کے بعد پیش ملتے ہیں لیکن جو فائدہ مسواک کا ہے یہ اس کا بدل نہیں منہ میں تو خوشبو آئے گی اور پیش کر کے جب آپ محترمہ کے پاس جائیں گے تو آپ کا تھوک چاٹے گی خوشبو آ رہی ہے لیکن مسواک سے وہ خوشبو تو نہیں آئے گی لیکن یہ مسواک جراثیم کش ہے اس کے جراثیمی جو مادے ہیں وہ اس سے ظاہر ہو جاتے ہیں تو پہلی بات ہوئی ہے بات لمبی ہوگی کہ آپ نے یہ سارے احکام جاری فرمائے کہ اس کو سات مرتبہ دھوئیں مٹی سے دھوئیں اور جو کچھ برتن میں ہے اس کو اونڈیل دیں وغیرہ وغیرہ یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ اس میں نجاست ہے نہیں بلکہ اشد و نجاست ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں جراثیم بھی ہے جیسے کہ آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو الگ سے ذکر نہیں کیا یہاں پر لیکن امام مالک کا بہرحال یہ اختلاف ہے اور اس کے مقابلے میں ان کے امام مالک نے اس روایت سے استدلال کیا مزید وہ فرماتے ہیں جیسے کہ پیچھے روایت گزری حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہ کا نتل تلاب و بیرو اور یہ بھی ہے کہ تبون کہ مسجد نبی میں کتے آتے تھے جاتے تھے پیشاب کرتے تھے لوگ اس میں آ کے نماز پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس کا جھوٹا وغیرہ سب پاک ہے حالانکہ یہ بات حضرات شوافے کے خلاف تو جاتی ہے آناف کے خلاف نہیں جاتی کہ اس لیے کہ حضرت حضرات آناف کے نزدیک زمین کی تطہیر غسل پر غسل پر ہی موقف نہیں بلکہ تجفیف کے ساتھ بھی سوکھنے کے ساتھ بھی اس کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال بھی حضرات احناف کے مقابلے میں کوئی زیادہ قوی نہیں ہے بہرحال یہ روایتیں ذکر کی ہیں اور ان روایتوں میں تمام روایتوں میں ایک مشترکہ طور پر بات یہ ہے کہ جب برتن میں کتا ڈال دے تو اس کو سات مرتبہ دھویا جائے ایک دو تین چار پانچ یہ ساری روایتیں یہاں پر اکٹھا کی ہیں ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جی کہ امام تحابی کی ایک قوم ان آثار کی طرف گئی اور آثار کیا ہے اثر ایک ہے لیکن مختلف صنعتوں سے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ برتن ناپاک یہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتے کا وہ کتے کا جھوٹا نہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سات مرتا نہ دھویا جائے گویا کہ پہلے اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے امام مالک کے مقابلے میں چونکہ جمہور کے نزدیک نجیس ہے اب نجیس ہونے کے بعد دو مسئلے رہ جاتے ہیں کہ آیا اس کی تطہیر کے لیے کیا فرما رہا صافہ رکھ دیتے اس کے سر پر برکت حاصل ہو جاتی اچھا جی تو یہ ہے جی مسئلہ کہ نجس جمہور کا مسلک ہے اب اس میں دو اختلاف تقریب کا اور تصویر کا اسی مسئلے کو آگے ذکر کیا تو ان روایتوں سے استدار کیا ہے امام احمد اب حنبل نے بھی اور امام شافی نے بھی کہ تہارت حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سات مرتبہ اور ایک مرتبہ مٹی سے دھویا جائے جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برتن تو پاک ہے لیکن سات مرتبہ دھونا ضروری ہے اور یہ دھونا امتسال امر کی وجہ سے یہ حکم تاف دیے